بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے